غسل کا بیان غسل جنابت کا طریقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھ دھوئے پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پر پانی ڈالتے ہوئے شرمگاہ کو دھویا پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا زمین پر رگڑا پھر اسے دھویا پھر کلے کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر چہرہ دھویا پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے پھر تین بار سر پر پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا پھر تمام بدن پر پانی ڈالا پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے صحیح بخاری کتاب الغسل باب تفریق الغسل والوضو حدیث نمبر دو سو پینسٹھ مسلم کتاب الحیض باب صفات غسل الجنابہ حدیث نمبر تین سو سترہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کسی حدیث میں یعنی غسل جنابت کا وضو کرتے وقت سر کے مسے کا ذکر نہیں ہے فتح الباری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو بہتر تحت الحدیث دو سو انچاس عائشہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیا آپ نے سر کا مسا نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا امام نسائی نے اس حدیث پر یہ باب باندھا ہے جنابت کے وضو میں سر کا مساح ترک کرنا سنن نسائی کتاب الغسل باب کی مسح الرأس فی وزو من الجنابہ حدیث نمبر 422 وسندہ صحیح غریب امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ جنبی جب یعنی غسل سے قبل وضو کرے تو کیا سر کا مسا بھی کرے آپ نے فرمایا کہ وہ مسا کس کے لیے کرے جب کہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے نہاتے اور دونوں اس سے چلو بھر بھر کر لیتے تھے صحیح بخاری کتاب الغسل باب تخلیل الشعر حدیث نمبر دو سو تہتر آبادی میں غسل کرتے وقت پردے کا اہتمام ضروری ہے صحیح بخاری کتاب الغسل باب تستر فی الغسل عند الناس حدیث نمبر دو سو اسی دو سو اکاسی صحیح مسلم کتاب الحیض باب تستر المغتسل بثوب و ونہو حدیث نمبر تین سو چھتیس تین سو سینتیس تنبیہ نماز کے لیے غسل جنابت کا وضو کافی ہے دیگر غسل غسل جنابت کے بعد اب ان احوال کا ذکر کیا جا رہا ہے جن میں غسل کرنا واجب مسنون یا مستحب ہے جمعے کے دن غسل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب فضل الغسل یوم الجمعہ حدیث نمبر آٹھ سو مسلم کتاب الجمعہ باب کتاب الجمعہ حدیث نمبر آٹھ آٹھ سو چورتالیس سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ ہفتے میں ایک دن یعنی جمعے کو غسل کرے اس میں سر اور اپنا بدن دھوئے صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب علی من لم یشہد الجمعہ غسل حدیث نمبر آٹھ سو ستانوے کتاب الجمعہ باب الطیب کی یوم الجمعہ حدیث نمبر آٹھ سو انچاس سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ہر بالغ مسلمان پر نہانا واجب ہے صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب فضل الغسل یوم الجمعہ حدیث نمبر صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب وجوب غسل الجمعہ علی کل بالغ من الرجال حدیث نمبر آٹھ سو ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے کیونکہ اس کی احادیث زیادہ صحیح اور قوی ہیں ابن حزم اور علامہ شوکانی رحمہ رحمہم اللہ نے بھی اسی مذہب کو اختیار کیا ہے المحلہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پچپن نیل الاوتار جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو پچہتر میت کو غسل دینے والا غسل کرے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی نہائے سنن نبی داود کتاب الجنائز باب فی الغسل من غسل المیت حدیث نمبر 3161 3162 وہو حدیث حسن جامع الترمذی کتاب الجنائز باب فی الغسل من غسل المیت حدیث نمبر 993 سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ماجہ فی غسل المیت حدیث نمبر 1463 امام ترمزی نے اسے حسن جبکہ ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر سات سو اکاون میں اور امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 23 میں صحیح کہا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم میت کو غسل دیتے پھر ہم میں سے بعض غسل کرتے اور بعض نہ کرتے السنن القبرا البحقی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چھ سنن دارا قطنی جلد نمبر دو صفحہ نمبر بہتر حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو دو وسندہ صحیح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اتلخیص الحبیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اڑتیس میں اسے صحیح کہا ہے دونوں احادیث کو ملانے سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو شخص میت کو غسل دے اس کے لیے نہانا مستحب ہے ضروری نہیں نو مسلم کے لیے غسل سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ پانی اور بھیری کے پتوں سے غسل کریں سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب فی الرجل فیؤمر بالغسل حدیث نمبر تین سو پچپن صحیح حدیث الترمذی کتاب الجمعہ باب ما ذکر فی الاغتسال عندما یسلم نمبر چھ سو پانچ وقال حسن امام نووی نے المجموع جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو باون میں اسے حسن جبکہ امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر دو سو چون دو سو پچپن میں اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر تین سو چونتیس میں صحیح کہا ہے عیدین کے روز غسل نافع کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے روز عید گاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے المعطا لیما مالک کتاب العیدین باب العمل فی غسل العیدین حدیث نمبر چار سو چھتیس اس کی سند اصح الاسانید ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جمعہ عرفہ قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے القبرہ للبیحقی جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو اٹھتر الشافع فی الام جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو تریسٹھ وسندہ صحیح شرح معانی الاثار جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو انیس یہ عیدین کے روز غسل پر سب سے اچھی دلیل ہے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں اعتماد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اثر پر ہے نیز اس کی بنیاد کے غسل پر قیاس ہے المجموع جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر گیارہ احرام کا غسل سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حج کا احرام باندھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا جامع ترمزی کتاب الحج باب جاء فی الاغتسال عند الاحرام حدیث نمبر 830 سو حسن امام ترمزی نے اسے حسن اور ابن خزامہ نے حدیث نمبر 2595 میں صحیح کہا ہے مکے میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے وقت غسل کرتے تھے صحیح بخاری کتاب الحج باب الاحلال مستقبل القبلہ حدیث نمبر 1553 وبل اقتصال حدیث نمبر 1573 صحیح مسلم کتاب الحج باب استحباب المبیتی مبیتی طوا حدیث نمبر 1269 مسواک کا بیان سیدنا نا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تحجد کے لیے اٹھتے تو مسواک فرماتے صحیح بخاری کتاب الوضو باب السواک حدیث نمبر دو سو پینتالیس صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب السواک حدیث نمبر دو سو پچپن بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہر دو رکعت کے بعد مسواک کرتے صحیح مسلم کتاب المسافرین باب صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم حد نمبر سات سو تریسٹ ترقیم دارالسلام حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ننانوے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کے لیے طہارت کا سبب اور اللہ کی رضا مندی کا ذریعہ ہے سنن نسائی کتاب الطہارہ باب الترغیب فی السواک حدیث نمبر پانچ وہو حدیث صحیح امام نووی نے المجموع جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھبیس میں اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر ایک سو تینتالیس میں اسے صحیح کہا ہے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ جانتا تو انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا یعنی وجوبی حکم دے دیتا صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب السوا کی یوم الجمعہ حدیث نمبر آٹھ سو ستاسی مسلم کتاب الطہارہ باب السواک حدیث نمبر دو سو باون غالباً اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ قیام اللیل کے ہر دو رکعت کے بعد مسواک فرماتے تھے سنن ابن ماجہ کتاب الہارا و سننہا باب السواک حدیث نمبر دو سو اٹھاسی جبکہ امت کے لیے پسند تو اس بات کو کیا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسوا کرے لیکن مشقت کے ڈر سے وجوبی حکم نہیں دیا اللہ محمد آل محمد مولانا عبد السمد رفیقی وضو کا بیان نیند سے جا کر پہلے ہاتھ دھونا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدري اين باتت يده جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اسے یعنی تین بار دھو نہ لو کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری صحیح بخاری کتاب الوضو باب الاستجمار وطرا حدیث نمبر 162 صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب کراہت غمس المتوضی وغیرہ یدہ المشکوک فی نجاست فلائی قبلاتا حدیث نمبر دو سو اٹھتر تین بار دھونے کا ذکر مسلم کی روایت میں ہے مولانا عبد السمد رفیقی مطلب یہ کہ نیند سے جا کر ہاتھ پہنچوں تک تین بار دھونے کے بعد پانی کے برتن میں ڈالنے چاہیے ہو سکتا ہے رات کو ہاتھ بدن کے کسی خاص حصے کو لگ کر پلید ہو گئے ہوں تین بار ناک جھاڑنا سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نیند سے بیدار ہو کر وضو کرنے لگو تو پانی چڑھا کر تین بار ناک جھاڑو کیونکہ شیطان ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے صحیح بخاری کتاب الخلق باب صفت ابلیس و جنودی حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچانوے کتاب الاستنثار والاستجمار حدیث نمبر دو سو اڑتیس سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کے رات گزارنے کی کیفیت اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے مسنون وضو کی مکمل ترتیب وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو سنن نسائی کتاب الطہارہ باب التسمیت عند الوضو حدیث نمبر اٹھتر وسندہ صحیح صحیح ابن خزیمہ کتاب الصلاح باب ذکر تسمیت اللہ عز وجل عند نمبر ایک سو چوالیس امام نووی نے کہا ہے کہ اس کے سند جید ہے ابن خزیمہ حدیث نمبر ایک سو چوالیس واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں یہ سنت سے شدید محبت کی علامت ہے کہ جتنا مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتنا ہی پڑھا جائے مولانا عبد السمد رفیقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں سنا نبی کتاب باب فی التسمیت علی الوضو حدیث نمبر 101 وہو حدیث حسن حافظ منظری نے الترغیب جلد نمبر ایک نمبر 164 میں شواہد کی بنا پر اسے حسن کہا ہے اگر بسم اللہ بھول گئی اور وضو کے دوران میں یاد آئی تو فوراً پڑھ لے ورنہ وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بھول معاف ہے مولانا عبدالسمد رفیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہننے کنگی کرنے تہارت کرنے اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے صحیح بخاری کتاب الوضوع باب التیمن فی الضو والغسل حدیث نمبر 168 صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب التیمن فی الطہور وغیرہ حدیث نمبر 268 پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک تین بار دھوئیں صحیح بخاری کتاب الوضو باب الوضو ثلاثا نمبر ایک سو 159 صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب صفت الوضو و اوکامالی حدیث نمبر دو سو چھبیس ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں سنن ابی داود کتاب باب فی الاستنسار حدیث نمبر ایک سو بیالیس وسن دہ حسن وہ حدیث الصحی و ترمزی کتاب الاصابع حدیث 38 امام ترمزی حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 148 میں زہبی ابن خزامہ نے حدیث نمبر 150 168 اور ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 159 میں اور نووی نے المجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300 باون میں اسے صحیح کہا ہے پھر ایک چلو لے کر آدھے سے کلی کریں اور آدھا ناک میں ڈالیں اور ناک کو بائیں ہاتھ سے جھاڑیں یہ عمل تین دفعہ کریں صحیح بخاری کتاب باب من من غرفت وباب من التور حدیث نمبر 199 صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب آخر فی صفت حدیث نمبر 235 پھر تین بار چہرہ دھوئیں صحیح بخاری کتاب الوضوء باب مسح الرأس کلہ حدیث نمبر ایک سو پچاسی صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب آخر فی صفت الوضو حدیث نمبر دو سو پینتیس پھر ایک چلو لے کر اسے تھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں جامع ترمزی کتاب الطہارہ باب ما جاء فی تخلیل اللحیہ حدیث نمبر اکتیس وسندہ حسن امام ترمزی ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر ایک سو چون میں اور ابن خزامہ نے حدیث نمبر ایک سو اکاون ایک سو باون میں اسے صحیح کہا ہے پھر دایاں ہاتھ کوہنی سمیت تین بار دھوئیں پھر بایاں ہاتھ بھی کوہنی سمیت تین بار دھوئیں صحیح بخاری کتاب السیام بابو سوا کی رتبی والیابس لسائم حدیث نمبر 1934 صحیح مسلم کتاب باب آخر فی صفت الوزو حدیث نمبر 236 پھر سر کا مسا کریں دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسا شروع کیا تھا صحیح بخاری کتاب الوضو باب مسح الراس کلا حدیث نمبر 185 صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب آخر فی صفت الوضو حدیث نمبر 235 آپ نے سر کا ایک دفعہ مسا کیا صاحب بخاری کتاب الوضو باب الرجلین الى الكعبین حدیث نمبر 186 صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب آخر فی صفت الوضو حدیث نمبر 235 پھر کانوں کا مسا اس طرح کرے کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسا کریں سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ باب ما جاء فی مسح الاذنین حدیث نمبر چار سو انتالیس حدیث صحیح جامع الترمذی کتاب الطہارہ باب ما جاء فی مسح الاذنین حدیث نمبر چھتیس بدون ذکر السبابتین والابہامین امام ترمزی نے اور ابن خزامہ نے حدیث نمبر 148 میں اسے صحیح کہا ہے یاد رہے سوراخوں والا مسئلہ سنن ابی داود حدیث نمبر 131 اور سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 441 میں حسن سنت کے ساتھ موجود ہے پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت تین بار دھوئیں اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں سمیت تین بار دھوئیں صحیح بخاری کتاب السیام باب سوا کے رتب ولیابس للسائم حدیث نمبر 1934 صحیح مسلم کتاب باب صفت سفت و کمالہ حدیث نمبر 226 جب بھی وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں جامع ترمزی کتاب الطہارہ باب فی تخلیل حدیث نمبر انتالیس باب تخلیل حدیث نمبر چار سو سنتالیس امام ترمزی نے اسے حسن کہا ہے سیدنا مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے سنن نبی دعوت کتاب الطہار باب غسل الرجلین حدیث نمبر 148 وہو حدیث حسن جامع الترمزی کتاب الطہارہ باب فی تخلیل الاصابع حدیث نمبر چالیس اسے امام مالک نے حسن کہا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسا کر لے اور ارد گرد کو دھو لے السنن للبیہقی کتاب الطہارہ باب المسح علی العصائب والجبائر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس حدیث نمبر ایک ہزار اناسی امام بحقی نے اسے صحیح کہا ہے تنبیہات کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ذکر جس حدیث میں ہے اسے امام ابو داود نے حدیث نمبر 139 میں امام نووی نے المجموع جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 360 میں اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 78 میں ضعیف کہا ہے امام نووی اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ چلو سے آدھا پانی منہ میں اور آدھا ناک میں ڈالنا ہے المجموع جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو ستانوے زاد المعاد فصل فی حد ہی فی الوضو جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو بانوے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے کا ثبوت بھی ایک اور حدیث میں ہے شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے علی اور عثمان رضی اللہ عنہما کو دیکھا انہوں نے وضو کیا تین تین دفعہ یعنی آزا کو دھوتے ہوئے پھر دونوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا تھا اور یعنی شقیق نے کہا کہ ان دونوں نے کلی اور ناک کے لیے الگ الگ پانی لیا تھا التاریخ القبیر لبن ابی خیثمہ صفحہ نمبر 588 حدیث نمبر 1410 وسندہ حسن لذاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں کا تعلق سر سے ہے سنندار قطنی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اٹھانوے حدیث نمبر تین سو ستائیس وسند قویج ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس روایت کے صحیح ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے دیکھیے التحقیق فی اختلاف الحدیث لبن جوزی جلد نمبر نمبر نمبر ایک ایک صفحہ پچانوے حدیث سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانوں کے لیے نئے پانی کی ضرورت نہیں اور یہ مانا بھی ہو سکتا ہے کہ کانوں کا حکم چہرے والا نہیں کہ انہیں دھویا جائے بلکہ ان کا حکم سر والا ہے یعنی ان کا مسا کیا جائے واللہ اعلم مولانا مولانا عبدالسمد رفیقی کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینے والی روایت کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام حدیث نمبر سینتیس میں شاز قرار دیا ہے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی گدی کے نیچے گردن کے الگ مسا کے بارے میں قطعا کوئی صحیح حدیث نہیں ہے زاد المعاد فصل فی ہی فی الوضوع جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچانوے سر اور کانوں کے مسح کے بعد الٹے ہاتھوں کے ساتھ گردن کا مسا کسی صحیح اور مقبول حدیث سے ثابت نہیں ہے مولانا عبد السمد احمد رفیقی گردن کے مسا کی روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے وضو کے بعد کی مسنون دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو پورا وضو کرے پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں مگر اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب ذکر المستحب اکبل وضو حدیث نمبر دو سو چونتیس ابو داود کی ایک روایت میں اس دعا کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھنے کا ذکر ہے مگر یہ روایت صحیح نہیں اس میں ابو عقیل کا چچا زاد بھائی مجہول ہے سنن ابی داود کتاب باب ما یقول الرجل اذا نمبر ایک سو ستر وسندہ ضعیف وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھیں سبحانک اللہم اشہد اللہ تو اپنی تمام تر تعریفات کے ساتھ یعنی ہر عائب سے پاک ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں عمل اليوم واللیلہ للنسائی حدیث نمبر اکاسی السنن اسن للنسائی حدیث نمبر نو ہزار نو سو نو و حسن وعلہ النسائی ومسدر للحاکم جلد نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو چونسٹھ حدیث نمبر دو ہزار بہتر علی شرط مسلم ووافقہ الذہبی امام حاکم نے حافظ ذہبی نے اور ابن حجر نے التلخیص الحبیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو دو میں اسے صحیح کہا ہے ترمزی کی روایت پچپن وسندہ ضعیف میں دعا اللہم جعلنی من التوابین بھی مذکور ہے مگر خود انہوں نے اسے مضطرب یعنی ضعیف کے قسم قرار دیا ہے واللہ اعلم مولانا عبد السمد رفیقی وضو کی خود ساختہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتین کا پڑھنا ثابت ہے لیکن بعض لوگ وضو میں ہر عضو دھوتے وقت ایک ایک دعا پڑھتے ہیں اور وہ دعائیں مروجہ کتب نماز میں پائی جاتی ہیں واضح ہو کہ یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہر چیز جائز نہیں ہے امام نووی اور حافظ ابن قیم رحمہم اللہ فرماتے ہیں ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے زاد المعاد جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچانوے وضو کے دیگر مسائل احادیث میں وضو کے اعضاء کو دو دو بار اور ایک ایک بار دھونے کا ذکر بھی آیا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اکثر عمل تین تین بار دھونے پر رہا ہے ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اعضاء کا ایک ایک بار دھونا بھی کافی ہے ایک عرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے اسے اعضاء کا تین تین بار دھونا سکھایا اور فرمایا اس طرح کامل وضو ہے پھر جو شخص اس یعنی تین تین بار دھونے پر زیادہ کرے یا یوں یعنی کمی کرے کہ کسی عزف کو چھوڑ ڈالے یا پورا نہ دھوئے پس تحقیق اس نے یعنی ترک سنت کی بنا پر برا کیا اور مسنون حد سے تجاوز کر کے زیادتی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا سنن نبی دا داود کتاب الطہارہ باب الوضوء ثلاثا ثلاثا حدیث نمبر 135 وسنده حسن سنن نسائی کتاب الطہارہ باب الاعتدال فی الوضوء حدیث نمبر 140 امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 174 میں اور امام نووی نے المجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 438 میں اسے صحیح جبکہ حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 میں جید کہا ہے مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل ہیں جاتے ہیں چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں اور جس وقت وہ کونیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں پھر جس وقت مسا کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہو اور نماز پڑھے اللہ کی تعریف سنا اور بزرگی یوں بیان کی جیسے اس کا حق ہے اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح یعنی پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے وہ اس دن یعنی پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب اسلام عمر بن عباسا حدیث نمبر 832 سنن نسائی حدیث نمبر 103 میں چہرہ دھونے کے ساتھ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے سے اور سر کے مسا کے ساتھ کانوں کے گناہ نکل جانے کا تذکرہ بھی موجود ہے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ اپنی امت کو یعنی میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں سے کس طرح پہچانیں گے تو آپ نے فرمایا میرے امتی وضو کے اثر سے سفید یعنی نورانی چہرے اور سفید یعنی نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب استحباب اطالت الغرات والتحجیل فی الوضو حدیث نمبر دو سو سینتالیس دو سو اڑتالیس خوشک ایڑیوں کو عذاب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ کی طرف لوٹے راستے میں ہمیں پانی ملا ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے یعنی دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خوشک تھیں انہیں پانی نہیں پہنچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے بس وضو پورا کیا کرو صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب وجوب غسل الرجلین بکمالہما حدیث نمبر دو سو اکتالیس اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر اور پورا کرنا چاہیے اعضاء کو خوب اچھی طرح اور تین تین بار دھونا چاہیے تاکہ ذرا برابر جگہ بھی خشک نہ رہے ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا واپس جا اور اچھی طرح وضو کر صحیح مسلم کتاب باب وضو باب وزو جمیع اجزاء محل الطہارہ حدیث نمبر دو سو تینتالیس وضو سے بلندی درجات رسول اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب فضل الوضو حدیث نمبر دو سو تیئیس سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دلی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یعنی جنت میں مومن کا زیور یعنی نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب تبلغ تبلغ حیث حیث حدیث نمبر دو سو پچاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا مشقت یعنی بیماری یا سردی وغیرہ کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا مسجدوں کی طرف اٹھنے والے قدموں کا زیادہ ہونا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا یعنی یہ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب فضل اسباغ الوضوء علی المکارہ حدیث نمبر دو سو اکاون تحیت الوضو پڑھنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرے سے یعنی ظاہری اور باطنی طور پر متوجہ ہو کر دو رکعت یعنی نفل نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب الذکر المستحب عقب الوضو حدیث نمبر دو سو چونتیس سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے وقت سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے بلال میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کر جو نے اسلام میں کیا اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سنی سیدنا بلال رضی اللہ اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا میرے نزدیک جس عمل پر مجھے یعنی ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں تھی ضرور پڑھی یعنی ہر وضو کے بعد نوافل پڑھے صحیح بخاری کتاب التحجد باب فضل الطہور باللیل والنہار حدیث نمبر 1149 صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ باب من بلال رضی اللہ عنہ حدیث نمبر دو ہزار چار سو اٹھاون ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کرنا سیدنا برادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی اور موزوں پر مسا کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آج آپ نے وہ کام کیا جو آپ نے پہلے نہیں کیا تھا آپ نے فرمایا اے عمر میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے یعنی تاکہ لوگوں کو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا جواز معلوم ہو جائے صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب جواز کلہا بوضوء واحد حدیث نمبر دو سو ستائیس معلوم ہوا کہ وضو قائم ہونے کی صورت میں ہر نماز کے لیے وضو فرض نہیں بلکہ افضل ہے دودھ پینے سے کلی کرنا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہے صحیح بخاری کتاب الوضو باب حل ہلو من اللبن حدیث نمبر دو سو گیارہ صحیح مسلم کتاب الحیض باب النسخ الوضوء مما محمد النار حدیث نمبر تین سو اٹھاون آپ نے بکری کا شانہ کھایا اس کے بعد نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہ کیا صحیح بخاری کتاب الوضوء باب من والسویق حدیث نمبر دو سو سات صحیح مسلم کتاب الحیض باب نسخ الوضوء مما محمد النار حدیث نمبر تین سو چون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کھائے پھر کلی کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا صحیح بخاری کتاب الوضوء وضو باب من مزمزا من السویق ولم يتوزع حدیث نمبر دو سو نو موضوع وغیرہ پر مسا کے متعلق احکام و مسائل سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فأہویت لأنزع خفیہ فقال دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین فمسح علیہما میں ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا میں نے وضو کے وقت چاہا کہ آپ کے دونوں موزے اتار دوں آپ نے فرمایا انہیں رہنے دو میں نے انہیں طہارت کی حالت میں پہنا تھا پھر آپ نے ان پر مسا کیا صحیح بخاری کتاب الوضو باب اذا ادخل رجلیہ وہما طاہراتان حدیث نمبر دو سو موزوں سے مراد نرم چمڑے کی جرابے ہیں مولانا عبد السمد رفیقی شریح بن ہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے موضوع پر مسا کرنے کی مدت کے متعلق پوچھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے یعنی مسا کی مدت تین دن رات اور مقیم کے لیے ایک دن رات مقرر فرمائی ہے صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب التوقیت فی المسح علی نمبر دو سو 276 امام نووی اوزاعی اور امام احمد اللہ کہ کہتے ہیں کہ مسا کی مدت موزے پہننے کے بعد وضو کے ٹوٹ جانے سے نہیں بلکہ پہلا مسا کرنے سے شروع ہوتی ہے یعنی اگر ایک شخص نماز فجر کے لیے وضو کرتا ہے اور موزے یا جرابے پہن لیتا ہے پھر نماز ظہر کے لیے وضو کرتے وقت اس نے موزوں یا جرابوں پر مسا کیا تو اگلے دن کی نماز ظہر تک وہ مسا کر سکتا ہے مؤلف سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حالت سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ ہم اپنے موزے تین دن اور تین راتوں تک پاخانہ پیشاب یا سونے کی وجہ سے نہ اتاریں یعنی بلکہ ان پر مسا کریں ہاں جنابت کی صورت میں یعنی موزے اتارنے کا حکم دیتے جامع ترمزی کتاب باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم حدیث نمبر وسندہ حسن سنن نسائی کتاب باب التوقیت فی المسح علی الخفین للمسافر حدیث نمبر 127 امام ترمزی نے ابن خزامہ نے حدیث نمبر 196 میں ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 179 میں اور نووی نے المجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 479 میں اسے صحیح کہا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی ہونا مسا کی مدت ختم کر دیتا ہے اس لیے غسل جنابت میں موزے اتارنا لازم ہے البتہ بولو براز اور نیند کے بعد موزے نہ اتارے جائیں بلکہ معینہ مدت تک ان پر مسا کیا جا سکتا ہے جرابوں پر مسا کرنے کا بیان سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے علی العصائب والتساخین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے وقت صحابہ کو پگڑیوں اور جرابوں پر مسا کرنے کا حکم دیا سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب المسح علی العمامہ حدیث نمبر 146 وسندہ صحیح امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169 میں اور حافظ زہبی نے اسے صحیح کہا ہے ہر اس جراب پر مسا کرنا درست ہے جو ساتر قدم ہو یعنی جس میں پاؤں نظر نہ آئیں واللہ اعلم مولانا عبد السمد رفیقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جرابوں پر مسا کرنا سیدنا عقبہ بن عمر ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اپنی جرابوں پر مسا کیا کرتے تھے مصنف ابن ابی شہبہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نواسی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ستاسی وسنا صحیح سیدنا عمر بن حریس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیشاب کیا پھر وضو کرتے ہوئے آپ نے اپنی جرابوں پر جو جوتوں یعنی چپلوں میں تھی مسا کیا مصنف ابن ابی شہبہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نواسی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھیاسی ابن المنظر فی الاوسط جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو باسٹھ و سند صحیح ابن حضم رحمہ اللہ نے المحلہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چوبیس میں بارہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جرابوں پر مسا کرنا ذکر کیا ہے جن میں سیدنا عبداللہ بن مسعود سیدنا سعد بن ابی اور سیدنا عمر بن رضی اللہ عنہم بھی شامل ہیں اسی طرح سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ جرابوں پر مسا کیا کرتے تھے المصنف لبن ابی شہبہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو بہتر دوسرا نسخہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نواسی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نوے وسن حسن سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ بھی جرابوں پر مسا کیا کرتے تھے المصنف لبن ابی شہبہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو بہتر دوسرا نسخہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھاسی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو اناسی وسن حسن ابن قدامہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جرابوں پر مسا کے جواز پر اجماع ہے المغنی لبن قدامہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو بتیس مسئلہ نمبر چار سو چھبیس لغت عرب سے جورب کے معنی عربی لغت کی معتبر کتاب قاموس جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھیالیس میں ہے ہر وہ چیز جو پاؤں پر پہنی جائے جورب یعنی جراب ہے تاج العروس میں ہے جو چیز لفافے کی طرح پاؤں پر پہن لیں وہ جورب ہے علامہ عینی لکھتے ہیں کہ جورب بٹے ہوئے اون سے بنائی جاتی ہے اور پاؤں میں ٹخنے سے اوپر تک پہنی جاتی ہے عارضت الاحوزی میں شارع حدیث امام ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں جورب وہ چیز ہے جو پاؤں ڈھانپنے کے لیے اون سے بنائی جاتی ہے عمدت الرعایہ میں ہے جرابیں روئی یعنی سوت کی ہوتی ہیں اور بالوں کی بھی بنتی ہیں غایت المقصود میں ہے کہ جرابیں چمڑے کی صوف کی اور سوت کی بھی ہوتی ہیں پس ثابت ہوا کہ جورب لفافے یا لباس کو کہتے ہیں وہ لباس خواہ چرمی ہو سوتی ہو یا اونی ہم اس پر مسا کر سکتے ہیں پگڑی پر مسا سیدنا عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسا فرمایا صحیح بخاری کتاب الوضو باب المسح علی الخفین حدیث نمبر دو سو پانچ اسی طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی پر مسا کیا صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب المسح علی الناصیت والعمامہ حدیث نمبر دو سو پجتر نواقض وضوح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة بغیر طہور وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب وجوب حدیط نمبر دو سو چوبیس سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے جب تک وہ وضو نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا صحیح بخاری کتاب الوضو باب لا تقبل صلاة بغیر طہور حدیث نمبر 135 صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب وجوب تہار رتیسل حدیث نمبر 225 مزی خارج ہونے سے وضو سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مزید خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں تو آپ نے مزید خارج ہونے سے غسل واجب قرار نہ دیا بلکہ فرمایا اپنا عزو مخصوص دھو ڈال اور وضو کر صحیح بخاری کتاب الغسل باب غسل المزی والوضوء من حدیث نمبر دو سو انہتر صحیح کتاب الحیض باب المزی حدیث نمبر تین سو تین شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شرمگاہ کو ہاتھ لگائے پس وہ وضو کرے سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب الوضوء من مس الذکر حدیث نمبر 181 سو حسن وہوا حسن وہوا صحیح امام مالک کتاب الطہارہ باب الوضوء من مس الفرج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 امام ترمزی نے حدیث نمبر 82 میں اسے حسن صحیح کہا ہے یعنی کپڑے کے بغیر براہ راست ہاتھ لگے واللہ اعلم مولانا عبد الصمد رفیقی نیند سے وضو سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم سفر میں اپنے موزے تین دن رات نہ اتاریں لیکن پیشاب پخانے اور نیند میں ہم انہیں پہنے رکھیں سنن ترمزی کتاب الطہارہ باب المسح علی الخفین للمسافر والمقیم حدیث نمبر 96 وقال حسن صحیح وسندہ حسن وصححہ ابن خزیمہ حدیث نمبر سترہ ایک سو ترانوے ایک سو چھیانوے ابن حبان الحسان حدیث نمبر ایک ہزار ستانوے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہو جائے اس پر وضو واجب ہے مسرد علی بن جاد جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چھتیس دوسرا نسخہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چھ سو سینتیس حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو ایک وسن دہو صحیح تیسرا نسخہ حدیث نمبر ایک ہزار چار سو باون سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے اونگتے تھے اور وضو کیے بغیر نماز ادا کر لیتے تھے صحیح مسلم کتاب الحیض باب الدلیل علی ان نوم الجالس لا ينقذ الوضو حدیث نمبر 376 ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سونے سے وضو ٹوٹے گا بیٹھے بیٹھے اونگنے سے نہیں مولانا عبدالسمد رفیقی ہوا خارج ہونے سے وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جسے خیال آیا کہ نماز میں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک یعنی ہوا نکلنے کی آواز نہ سن لے یا اسے بدبو محسوس نہ ہو صحیح بخاری کتاب الوضوء باب لا لا من يستيقن حدیث نمبر ایک سو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک ہوا خارج ہونے کا مکمل یقین نہ ہو جائے وضو نہیں ٹوٹتا لہٰذا جسے وہم کی بیماری ہو اسے بھی جان لینا چاہیے کہ وضو ایک حقیقت ہے ایک یقین ہے اور یہ یقین ہی سے ٹوٹتا ہے شک یا وہم سے نہیں یاد رہے کہ ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چاہے تھوڑی نکلے یا زیادہ آواز سے نکلے یا بے آواز لہٰذا درج بالا حدیث کا تعلق صرف اس مریض سے ہے جسے وہم اور شک کی بیماری ہو بیچارے کی ہوا نہیں نکلی مگر یہ سمجھتا ہے کہ شاید نکل گئی ہے بیمار پر صحت مند کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے قے نقصیر اور وضو یا نقصیر آنے سے وضو ٹوٹ جانے والی روایت کو جو بلوغ المرام اور ابن ماجہ حدیث نمبر 1221 میں ہے امام احمد اور دیگر محدثین نے ضعیف کہا ہے بلکہ اس سلسلے میں کی تمام روایات سخت ضعیف ہیں لہٰذا برات اصلیہ پر عمل کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو فاسد نہیں ہوتا اس کی تائید اس واقعے سے بھی ہوتی ہے جو غزہ جو غزوہ ذات الرقا میں پیش آیا جب ایک انصاری صحابی رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ کسی دشمن نے ان پر تین تیر چلائے جس کی وجہ سے وہ سخت زخمی ہو گئے اور ان کے جسم سے خون بہنے لگا مگر اس کے باوجود وہ اپنی نماز میں مشغول رہے سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب الوضوء من الدم حدیث نمبر 198 وسندہ حسن امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چھپن میں اور زہبی نے اسے صحیح کہا ہے حدیث حدیث نمبر نمبر چھتیس ایک ہزار ترانوے ایک ہزار سات سو باسٹھ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہ ہوا ہو یا آپ کو علم ہوا اور آپ نے انہیں نماز لوٹانے یا خون بہنے سے وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ بتایا مگر ہم تک یہ خبر نہ پہنچی ہو اسی طرح جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کیے گئے تو آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے حالانکہ آپ کے جسم سے خون جاری تھا المعطال امام مالک کتاب التحارہ باب العمل فی من غالبہ الدم من جرح او رعاف جلد نمبر ایک صفحہ نمبر انتالیس چالیس حدیث نمبر چھیاسی وسندہ صحیح السنن القبرہ للبحقی کتاب الحیز باب ما یفعل من غالبہ الدم من رعاف او جرح جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو ستاون حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو تہتر حافظ ابن حجر نے فتح الباری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو اکاسی میں اسے صحیح کہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ شرمگاہ کے سوا خون کا بہنا ناقض وضو نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو ناک پر ہاتھ رکھ کر یعنی باہر کی طرف لوٹو یعنی وضو کرو اور پھر نماز پڑھو سنن ابی داود اب واب باب استعزان المحدث للامام حدیث نمبر 1114 وہو حدیث صحیح امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184 میں اور زاہبی نے اسے صحیح کہا ہے تیمم کا بیان پانی نہ ملنے کی صورت میں طہارت کی نیت سے پاک مٹی کا قصد کر کے اسے ہاتھوں اور چہرے پر ملنا تیمم کہلاتا ہے پانی نہ ملنے کی کئی صورتیں ہیں مثلا مسافر کو سفر میں پانی نہ ملے یا پانی کے مقام تک پہنچنے پر نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہو یا وضو کرنے سے مریض کو مرض کی زیادتی کا خوف ہو یا پانی حاصل کرنے میں جان کا ڈر ہو مثلا گھر میں پانی نہیں ہے باہر کرفیو نافذ ہے یا پانی لانے میں کسی دشمن یا درندے سے جان کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں ہم تیم تیمم کر سکتے ہیں خواہ یہ موانے برسوں قائم رہے تیمم بھی بدستور جائز گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السعید الطیب وضو المسلم ولو الى عشری سنین پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اگرچہ دس برس پانی نہ پائے سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب الجنوبی یتیمم حدیث نمبر تین سو بتیس وسنت حسن اور حدیث نمبر تین سو تینتیس وہ حدیث صحیح جامع الترمذی کتاب باب التیمم جنوبی اذا لم حدیت نمبر ایک سو چوبیس امام ترمزی نے امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو چھہتر ایک سو ستتر میں اور امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر ایک سو میں اسے صحیح کہا ہے دس برس سے کثرت مدت مراد ہے مؤلف جنابت کی حالت میں تیمم سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی جب نماز مکمل کر لی تو اچانک آپ کی نظر ایک آدمی پر پڑی جو لوگوں سے الگ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اے فلاں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روکا اس نے کہا مجھے جنابت پہنچی اور پانی نہ مل سکا آپ نے فرمایا تجھ پر مٹی سے تیمم کرنا لازم ہے پس وہ تیرے لیے کافی ہے صحیح بخاری کتاب التیمم باب السعید الطیب وضوء المسلم حدیث نمبر 344 صحیح مسلم کتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتہ حدیث نمبر 682 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا ایک آدمی کو غسل جنابت کی ضرورت پیش آئی اس نے اس بارے میں دریافت کیا تو اسے غسل کرنے کو کہا گیا اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی جب اس واقعے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا ان لوگوں نے اسے مار ڈالا اللہ انہیں مارے بے شک اللہ نے مٹی کو پاک کرنے والا بنایا ہے یعنی وہ تیمم کر لیتا صحیح ابن خزامہ کتاب التیمم باب الرخصت فی التیمم نمبر دو سو تہتر 273 وسندہ حسن امام ابن خزامہ نے ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر دو سو ایک میں حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پینسٹھ میں اور حافظ زہبی نے اسے صحیح کہا ہے واخطأ من ضعفه عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر زخم پر پٹی بندی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسا کر لے اور ارد گرد کو دھو لے سنن القبرا للبیحقی کتاب الطہارہ باب المسح علی العصائب والجبائر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس وسندہ حسن حدیث نمبر ایک ہزار اناسی امام بحقی نے اسے صحیح کہا ہے تقدم صفحہ نمبر اٹھانوے ننانوے معلوم ہوا کہ اگر کسی کمزور یا بیمار آدمی کو احتلام ہو جائے اور غسل کرنا اس کے لیے ہلاکت یا بیماری کا موجب ہو تو اسے تیمم کر کے نماز پڑھ لینی چاہیے نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ زخموں اور پھوڑوں وغیرہ کی پٹی پر مسا کر لینا درست ہے اور مختلف حیض اور نفاذ سے فارغ ہونے والی عورتیں بھی بوقت ضرورت تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں اس لیے کہ تیمم عذر کی حالت میں وضو اور غسل دونوں کا قائم مقام ہے تیمم کا طریقہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیجا میں یعنی سفر کی حالت میں جنبی ہو گیا اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے جانور کی طرح خاک پر لوٹ پوٹ ہوا اور نماز پڑھ لی پھر یعنی سفر سے آ کر یہ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ نے فرمایا تیرے لیے صرف یہی کافی تھا کہ تو یوں کر لیتا یعنی پھر آپ نے اسے عملی طور پر یوں کر کے دکھایا وَزَارَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الْأَرْضِ فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّي اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر انہیں جھاڑا پھر ان کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کی پوشت پر مسا کیا صحیح بخاری کتاب التیمم باب التیمم ضربہ حدیث نمبر تین سو سینتالیس صحیح مسلم کتاب الحیض باب التیمم حدیث نمبر تین سو اڑسٹھ وہ لفظ اللہ بخاری کی روایت نمبر تین سو اڑتیس میں مسا کرنے سے پہلے ہاتھوں میں پھونک مارنے کا ذکر ہے یعنی الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ پر اور سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ پر مسا کیا پھر دونوں ہاتھوں سے چہرے کا مسا کیا تیمم کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فتح طیبہ پاک مٹی سے تیمم کرو سورہ نساء آیت نمبر 43 اس آیت کی روح سے تیمم پاک مٹی سے کرنا چاہیے تیمم جیسے مٹی سے جائز ہے اسی طرح شور والی زمین کی سطح سے اور ریت سے بھی جائز ہے وضو کی طرح ایک تیمم سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ تیمم وضو کا قائم مقام ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لینے کے بعد اگر نماز کے وقت ہی میں پانی مل جائے تو اسے باوضو ہو کر نماز دہرانے یا نہ دہرانے معنی میں اختیار ہے البتہ دہرانا بہتر ہے بلکہ اس میں دوہرا یعنی دو نمازوں کا اجر ہے سنن نسائی کتاب الغسل باب التیمم لمن یجد الماء بعد الصلاه حدیث نمبر 433 امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 میں اور حافظ زہبی نے اسے بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے